اب آپ حضرات کے سامنے دعوت خطاب دوں گا حضرت مولانا مفتی ضیاء مدنی صاحب کو وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن اس کے بعد جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی رہنما حضرت مولانا مفتی کفیت اللہ صاحب دامن برکات ملالیہ کا ایمان افروز بیان ہوگا ان سے پہلے جناب مولانا ضیاء مدنی صاحب الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حضرات محترم اسٹیج پر تشریف فرما زعماء ملت علماء اکرام وقت بہت ہو چکا ہے اور میرے بعد بھی کچھ مقررین باقی ہیں ابھی حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں ان کا بھی بیان ہوگا بہت سی باتیں آپ نے سن لیں باقی ابھی سن لیں گے میں تو صرف اس حاضری اس جلسے میں اس کانفرنس میں اس بنیاد پر حاضری کے لیے حاضر ہوتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ جیسے پہلے بھی باتیں چل رہی تھیں کہ ختم نبوت کی مجلس میں حاضری نجات کے لیے کافی ہے میرا ایمان ہے تو میں صرف اس ایک نقطے پر بات عرض کروں گا کہ آج آپ حضرات آج کل اخبارات میں پڑھ رہے ہوں گے کہ یہ سزائے موت کا قانون ایمنسٹری انٹرنیشنل کی رپورٹ پر ختم کیا جانا چاہیے فلاں ادارے کی رپورٹ پر ختم کیا جانا چاہیے فلاں ادارے کی رپورٹ پر ختم کیا جانا چاہیے تو یہ دراصل اس وجہ اس کی وجہ پس منظر اس کا یہ ہے کہ یہ صرف سزائے موت کا قانون اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دو سو پچانوے سی جو توہین رسالت کے مرتکب کو سزائے موت دی جاتی ہے پہلے ان لوگوں نے اس پر براہ راست حملہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے ایجنٹوں نے ملک کے اندر شور مچایا اور زبان درازی کی بحمد ہی تعالی اللہ نے ان کے اندر سے ہی ایک مجاہد کو پیدا کر کے ایک کو جہنم رسید کر دیا جب ایک جہنم رسید ہوا ہے تو سب کو اس سے شفا مل گئی اب بھی بعض نام نہاد ملا میں مفتی صاحب کی موجودگی میں ان کی وسادت سے نظریاتی کونسل کے چیئرمین صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو نظریاتی کونسل کی اساس کو بھی بگاڑ رہے ہیں اور اس کی بنیاد کو خراب کرنا چاہتے ہیں جو اغیار کے ٹکڑوں پر پر کر اسی دو سو پچانوے سی کے قانون کے خلاف اپنی زبان درازیاں کر رہے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی دو سو پچانوے سی کا قانون جو ہے یہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو ختم کر دیا جائے اس لیے اس میں ترمیم کر دی جائے اس لیے اس کو بدل دیا جائے میرا ان سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب سے دو سو پچانوے سی کا قانون بنا ہے کہ جی اس کے وجہ سے اقلیتوں حقوق پر ڈاکہ پڑ رہا ہے میرا ان ان دانشوروں سے سے نام نہاد ملاؤں جو اغیار کے ٹکڑوں پر پل کر یہ بکواسات کر رہے ہیں میرا ان سے سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً پانچ سو ستر مقدمات اب تک درج ہوئے ہیں دو سو پچانوے سی کے پانچ سو ستر مقدمات درج ہوئے ہیں جن میں تین سو پچہتر سے زائد مسلمانوں پر درج ہوئے تو یہ اقلیتوں کے خلاف ہے پانچ سو ستر سے زائد مقدمات درج ہوئے تین سو پچہتر سے زائد یعنی پونے چار سو یہ کوئی اسی فیصد سے بھی زائد بنتا ہے تو یہ تو مسلمانوں پہ ہوئے اور جن لوگوں نے توہین کی ان کے خلاف قانون حرکت میں آیا تم کہتے ہو کہ جی اس کا غلط استعمال ہوتا ہے یہ فلاں ہوتا ہے تو بھئی غلط استعمال قتل کے مقدمے میں غلط استعمال نہیں ہوتا پھر قتل کے مقدمے کو بھی ختم کر دیا جائے قانون کو ختم کر دیا جائے ڈکیتی کے بے شمار بجے یہ سیاستدان جب ایک دوسرے کو پھنساتے ہیں تو چوری اور ڈکیتی کے مقدمات میں پھنساتے ہیں کیوں حضرت مفتی صاحب وہ پرویز رائی کے باپ کو بھینس چوری کے مقدمے پر پھنسایا گیا تو چوری کے مقدمات قتل کے مقدمات ڈکیتیوں کے مقدمات یہ بھی بے شمار ناجائز درج کیے جاتے ہیں تو ان قانون کے ان قوانین کے بارے میں کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی کہ ان کو بدلا جائے ان میں ترمیم کی جائے یہ دو سو پچانوے سی کا مروڑ ہی کیوں اٹھتا ہے اسی کو کیوں یہ تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ اس کا استعمال غلط ہوتا ہے یہ صرف اور صرف اغیار کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہیں ان کے ایجنٹ ہیں لیکن بحمد ہی دہلا یہ ختم نبوت کے پروانے جب تک ملک کے اندر ختم نبوت کے پروانوں میں کی جانوں جسموں میں جان ہے کوئی شخص بھی دو سو پچانوے سی کے قانون کو ختم نہیں کر سکتا کوئی شخص بھی پاکستان کے اندر سزائے موت کو کوئی نہیں ختم کر سکتا اگر کوئی اس طرح کی کوشش ہوئی آپ مزاحمت کریں گے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں میرے ساتھ نہیں ان اکابر کے ساتھ نہیں اللہ کے ساتھ وعدہ کریں ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو کر وعدہ کریں اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اللہ کے ساتھ وعدہ کریں کہ اگر توہین توہین رسالت رسالت جو کو پر مبنی قانون ہے دو سو پچانوے اس میں ترمیم بھی کرنے کی کوشش کی یا سزائے موت کو ختم کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم مزاحمت کریں گے مزاحمت کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ